الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے مجھ پر درود شریف پڑھو اللہ زبل تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ لے کر آ گئے ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت کے جوابات مدنی منوں نے سوالات کیے ہیں اور امیر السنت نے پیارے پیارے جوابات عطا فرمائے ہیں اب کیا سوالات ہوئے ہیں کیا کیا جوابات ہوئے ہیں اب یہ کہ شاندار سے مدنی گلدستے آپ لوگوں کے لیے تیار ہیں آپ سلسلے کو دیکھیں اور جب یہ مدنی گلدستے چل رہے ہوں تو اگر آپ کے اندر وہ خامی ہے آپ اس انداز سے وہ کام نہیں کرتے تو نیت کرتے جائیے گا ان شاء اللہ اب کام یہ میں اس طرح کروں گا یہ کام میں اس طرح کروں گا جہاں مدنی منوں اور مدنی منوں کے لیے مدنی پھول ہیں وہاں بڑے اسلامی کے بھی مدنی پھول ہیں یہ نہیں کہ آپ کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ دیکھ لیں ہیں ہم کوئی دوسرا کام کر لیں نہیں بھائی جو بڑے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں نا چلیں مدنی مدنی منوں کے متعلق پھولے نظر تو آپ نے رکھنی ہے نا کہ بیٹا آپ کو اس میں کیا بتایا گیا تھا آپ کس طرح کام کر رہے ہیں امیر سنت نے یہ کام کس کس طرح طرح کر کر کے دکھایا تھا آپ رہے ہیں تو آپ ان کی رہنمائی کریں گے اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کے سونے جا رہے ہیں یا ناخن کاٹ رہے ہیں یا آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں تو ایک مرتبہ مدنی پھول ذہن میں لے کر آ جائیں مدنی منہ کو تھوڑی توجہ دلا دیں یاد ہے نا پانی کیسے پینا چاہیے ہاں یاد ہے تو آپ اس طرح تھوڑا سا اس کو روکیں گے نا یاد ہے نا اب جیسے کہ بوتل ہے اور یہ گلاس ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پانی پلانا ہے تو وہ سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں جگ یا بوتل اور اس طرح پانی یوں ڈالتے ہیں اور یوں اب ظاہری بات ہے کون سے ہاتھ سے آپ پانی پلا رہے ہیں الٹے ہاتھ سے اب اس کا طریقہ کار کیا ہو کہ آپ جو پیالہ سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیں الٹے ہاتھ میں بوتل یا جگ ہو اب اس طرح پانی ڈالیں طرح پیش کرے تو کوئی توجہ دلانے والا بسوں کا ذہن سے نکل جاتا ہے تو کوئی توجہ دلا دے گا بڑوں کا کام ہے توجہ دلانا اور مدنی منع کا کام ہے اس کو فالو اپ کرنا اور جو بات بتائی جا رہی ہے اچھی بات ہے اس کو آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تو مدنی گلدستوں کی جانب جاتے ہیں پہلے جائیں گے اماد بھائی کی جانب جی اماد بھائی کیسے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ خوش آمدید مرحبا و سالن مرحبا سلسلے میں آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں تو کیا شروع کر رہے ہیں کون کون سے مدنی گلدستے ہیں آج دیکھیں اب ہم چونکہ اس طرف گئے کہ سنت آداب کی طرف ہمارے معاملات کی طرف کون کون سی چیزیں ہمیں کس طرح کرنی چاہیے تو ہمارے ساتھ لازمی باتیں کئی چیزیں کپڑے پہننا کھانا آنا جانا رونا لڑنا یہ سارے کام جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہوتا ہے مندی منوں کے خاص طور پر کچھ آئٹم تو خاص طور پر مندی منوں کے ہوتے ہیں ہاں، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جوتے پہننا اور لباس کا پہننا یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے جوتے پہننے سے پہلے کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ مدنی گلدست آپ کو دکھائیں گے جی دکھائیے جی کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کے بہت سارے نوکر چاکر بھی تھے اس کی چیزوں کا خیال رکھنے والے بادشاہ نے ہمیشہ کی طرح ایک بار جب جوتے میں پاؤں ڈالا تو اٹل بچھو موجود تھا جس نے ڈس لیا بادشاہ درد سے بے قرار ہو گیا میرے اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ جوتا پہننے سے پہلے کیا احتیاط کرنی چاہیے یہ بھی ارشاد فرما دیں اگر جوتا رات بھر الٹا پڑا رہنے دیا تو اس میں کچھ وبال ہے جوتا پہننے سے پہلے اس کو دیکھ لینا چاہیے جھاڑ لینا چاہیے بند جوتے جو ہوتے ہیں نا ان میں کبھی کاکروچ گھس سکتا ہے کبھی کیڑا گھس سکتا ہے مکوڑا کنکری کانچ کوئی بھی چیز اندر کسی طرح بھی داخل ہو کر پاؤں کو زخمی کر سکتی ہے بچھو بھی چھپ سکتا ہے کوئی سی کچی جگہ ہوں جہاں بچھو ہوں تو اس لیے وہ اچھی طرح اس کو یوں جھاڑ لیں گے نا تو یہ جو اگر کوئی چیز ہوئی دھول کچرا ہوا سب نکل سکتا ہے اوندا جوتا جب دیکھیں الٹا تو اس کو سیدھا نہ کرنا جو ہے نا اس کے بارے میں فیضان سنت جلد اول میں دستی کے اسباب لکھے ہیں اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر رات بھر جوتا اوندا پڑا رہا اوندا مانے الٹا تو شیطان اس پر آن کر بیٹھتا ہے وہ اس کا تخت ہے لہذا استعمالی جوتا جو ہے وہ الٹا پڑا ہو تو سیدھا کر دیجئے اور عوام میں یہ ہے کہ الٹا جوتا پڑا ہو تو جھگڑے ہوتے ہیں خدا جانے یہ پڑا نہیں گئی عوام بولتے ہیں واللہ تعالی اعلم و رسول و عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم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 اس کو دھو لیتے ہیں یا پالش وغیرہ کرتے ہیں تو اب آپ کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ اب گندا نہ ہو اور اٹھا کے اس کو سائڈ میں رکھتے ہیں کسی گھر پہ جائیں تاکہ میرے جوتے پہ کوئی چڑھ نہ جائے اور بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو برا لگا آپ کے صاف ستھرے جوتے تھے اس پہ کوئی چڑھ گیا تو آپ کو برا لگا نا کہ آپ کے اچھے اچھے جوتے تھے اس نے گندے کر دیے اسی طرح آپ بھی کسی کے جوتے پہنا چڑھ جائیں اب آ رہے ہیں کمرے میں بہت سارے جوتے رکھے ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آپ ان کے جوتے پہ چڑھتے چڑھتے جو ہے پہنچ گئے تو آپ نے ان کے جوتے بھی خراب کر دیے تو ان کو بھی برا لگے گا تو اپنے جوتوں کی بھی صفائی کیجیے ان کو دھو لیجیے اور میں تو آپ کو یہ مشورہ بھی دوں گا آپ کے ابو باہر جا رہے ہیں یا امی باہر جا رہی ہیں یا پھر یہ کہ دادا باہر جا رہے ہیں تو ان کے جوتوں کو آپ صاف کر کے دیں ابو یہ پہن لیجیے اور بعض ہوتے ہیں مدنی منیا بڑی پیاری سی ہوتی ہیں مدنی منع ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں جیسے ابو باہر نکلنے والے ان کے جوتے جو ہے اس طرح کر کے رکھ دیتے ہیں ابو کا دل خوش ہوگا اب آپ کو فرمائش کریں گے لیکن یہ کرنا ہے اس کے لیے کہ میں میں نے ابو کا کام کرا ہے اب ابو میرا کام کریں گے تو آپ کے ابو آپ کا کام کرے یا نہیں کریں لیکن اب یہ آپ کے لیے مدنی پھول یہ ہے کہ آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے اسی طرح یہ ہے کہ بعض بچے ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں جو کیل چپ جاتی ہے کہاں چپ جاتا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ آپ ننگے پاؤں باہر گئے تھے دیکھیں کیا ہو گیا اس کا باریک باریک سے کانچ ہوتے ہیں بعض جو ہے نظر بھی نہیں آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جب چلتے ہیں تو وہ پاؤں کا حصہ جو ہے نرم ہوتا ہے اس کے اندر کیل بھی چپ جاتی ہے اور پھر جب کیل چپ جاتی ہے اور اگر وہ زنگ والی کیل ہوئی تو پھر یہ ہے کہ زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے پھر انجیکشن وغیرہ بھی لگتے ہیں تو پیارے مدنی منو آپ جب بھی باہر جائیں تو چپل وغیرہ پہن کر جائیں بعض بچے ننگے پیر گھوم رہے ہوتے ہیں پھر رہے ہوتے ہیں دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں تو ننگے پیر جو ہے ہم نے باہر نہیں جانا ہے جب بھی باہر کی جانب جائیں گے تو آپ نے جو ہے اپنی چپلے وغیرہ کی جانب جانا ہے اور ان کو بھی صاف ستھرا کر کے پھر جو ہے آپ باہر کی جانب جائیے جی دیکھیے اب اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جو جوتے جو ہے نا جوتوں کے تعلق سے بہت ساری چیزوں کی احتیاط بھی یعنی جیسے آپ نے کہا نا ننگے پاؤں باہر نہ جائے جی۔ تاکہ یہ جوتے کی جو صورت حال ہے کہ جوتا ہو تو اس سے فائدہ ہوگا اب بیٹھنے لگے تو جوتا اتار دیں کہ اس سے پاؤں راحت پاتے ہیں یعنی ایک صورت یہ بھی ہے اور ایک صورت یہ بھی ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے اور پہننے کے لیے جھاڑ لینا چاہیے جیسا کہ آپ نے مدنی گلدستہ دیکھا اب جوتوں کے تعلق سے اور بھی مدنی پھول ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ جب آتے ہیں نا مدنی منع آتے ہیں تو جب جوتے کی طرف جاتے ہیں چپل وغیرہ کی طرف جاتے ہیں ایک مل رہی ہو تو ایک نہیں مل رہی ہوتی بس کا یہ بھی ہوتا ہے کہاں ہیں کہاں ہیں پھر اسٹور میں ڈھونڈیں گے تو کبا کرتا ہے ویسے ہاں یہ منہ بھی اس طرح کرتے ہوئے نظر آتے میرا جوتا کہاں ہے میرا جوتا کہاں ہے اب وہ ملی نہ تو کوئی بکسے کے نیچے کوئی چرپائی کے نیچے کوئی اس طرف کوئی اس طرف ڈھونڈتے رہتے ہیں ڈھونڈتے رہتے ہیں یہ کیوں ڈھونڈ رہے ہیں بھائی آپ جوتے اپنے کسی کی پٹائی کے لیے استعمال کیا ہوگا نا اٹھا کے مار دیا ہوگا تو ادھر ادھر ہو گیا ہوگا تو ڈھونڈ رہے ہوں گے یہ بھی ہوتا ہے لیکن بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آئے تھے نا آپ نے جوتے بھی اتارے ایسے تھے ایک وہاں اتارا ایک یہاں اتارا اور جب واپسی میں آپ کو جوتے کی ضرورت پڑی کہ مجھے گھر سے باہر جانا ہے جوتا پہن کے آنا ہے کئی دیر تک جو ہے وہ جو ہے وہ جوتے جو ہے ڈھونڈتے رہتے ہیں چپلے ڈھونڈتے رہتے ہیں تو کوئی جگہ بنائیے ہے یہ انداز اچھا نہیں ہے کہ باہر سے آئے ایک جوتا وہاں گیا ایک جوتا یہاں گیا موزہ وہاں گیا آپ خود وہاں گئے یہ طریقہ صحیح کوئی ہے اب بعض مدنی منع ہوتے ہیں بڑے پیارے سے ہوتے ہیں مدنی منیاں ہوتی ہیں بڑی پیارے سے ہوتے ہیں آتے ہیں اپنی چیزوں کو جو ہے حفاظت سے رکھتے ہیں خود جائیں گے اسٹور میں رکھ دیں گے خود جائیں گے اپنے کپڑوں کو طے کر کے رکھ دیں گے خود جائیں گے جو ہے صابن سے ہاتھ منہ اچھے سے دو چار ہی مدنی منہ مطلب ہوتے ہوں گے اتنے سارے بھی ہوتے ہیں اگر گھر میں کچھ مدنی مُننے ہیں تو اس میں کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں جو اپنی چیزوں کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں اسکول کا بیگ جو ہے وہ آرام سے رکھیں گے جو آپ کا سپارہ وغیرہ اس کو جو آرام سے رکھیں گے پھر ان کو مل بھی جاتی ہیں آسانی سے چیزیں اور وہ اپنی چیزوں کا ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے احتیاط سے رکھتے ہیں لیکن بعض بچے ہوتے ہیں ایسے کہ ان کا کچھ اتا پتہ نہیں وہ پریشان ہی رہتے ہیں اسکول جاتے وقت پریشان میری یہ چیز نہیں مل رہی پھر جب اسکول میں پہنچتے ہوں گے مدرسے میں پہنچتے ہوں گے پھر سر پہ ہاتھ وہ چیز تو بھول گیا وہ چیز تو بھول گیا بھول گیا کیسے کہ آپ نے ادھر رکھا پھر یاد بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ کہاں ہے کہاں کہاں کہاں کہاں تو پھر یہ چیز صحیح نہیں ہے آپ احتیاط کے ساتھ جو ہے جس کی جو جگہ ہے اسی جگہ پر وہ چیز رکھیں تو انشاءاللہ شاء اللہ جوتے وغیرہ جو خاص طور پہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں یہ پھر ادھر ادھر نہیں ہوں گے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے تو جوتے کہاں رکھنا ہے اس کی جگہ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے اور جوتے پہننے کیسے ہیں تو اس کا طریقہ ہم آپ کو مدری گلدستے میں دکھاتے ہیں جی۔ انسان کے لیے جوتا ایک اہمیت رکھتا ہے یہ انسان کو گندگی کاٹو اور تکلیف دے پتھروں سے بچاتا ہے میرے اہل سنت کی بادگاہ میں عرض ہے یہ جوتا پہنتے وقت پہلے کون سا پاؤں میں پہننا چاہیے اتارتے ہوئے پہلے کس پاؤں کا جوتا اتارا جائے اور اگر مسجد جانا ہو تو اب کس طرح مسجد سے باہر پہلے کون سا باؤ نکال کر کس جوتے میں ڈالا جائے رہنمائی فرمائیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جوتے بکثرت استعمال کرو کہ آدمی جب تک جوتے پہنے ہوتا ہے گویا وہ سوار ہوتا ہے یعنی کم تھکتا ہے البتہ یہ ذہن میں رکھے کہ جب بیٹھے تو جوتے اتارنے کا روایت میں ہے کہ بیٹھو تو جوتے اتار لو تاکہ تمہارے قدم آرام پائیں یہ باز خیال ہوتا ہے کہ سفر میں جوتے اتارنا ہوتا ہے سفر میں نہیں سفر ہو یا ہزار جب بیٹھے تو جوتے اتار لینا اچھا ہے اور کھانا کھائیں اس وقت بھی جوتے اتارنے چاہیے جوتے پہن کر کھانا نہ کھایا جائے چاہے ٹیبل کرسی پر بیٹھے ہوں جوتے اتار کر کھائیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تم میں سے کوئی جوتے پہنے تو سیدھی جانب سے شروعات کرنی چاہیے اور جب اتارے تو الٹی جانب سے شروعات کرنی چاہیے تاکہ سیدھا پاؤں پہننے میں پہلے اور اتارنے میں آخری رہے اور مسجد میں داخل ہو تو سیدھا پاؤں سنت ہے کہ پہلے رکھے اور نکلے تو پہلے الٹا پاؤں مسجد کے باہر نکالے لیکن جوتے کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے جوتے سے اور پہننے وقت سیدھا لیکن مسجد میں آنے جانے میں یہ مسئلہ کھڑا ہوگا تو اس کا طریقہ یہ کہ دونوں سنتیں نبھانی ہے کہ مسجد میں سیدھا پاؤں بھی رکھنا ہے اور جوتا بھی سنت کے مطابق اترنا ہے تو پہل مسجد پر جب آئیں تو پہلے الٹے جوتے میں سے الٹا پاؤں نکال لیں اور مسجد میں نہ رکھیں بلکہ جوتے پر رکھ لیں چپل پہ رکھ لیں اور اب سیدھا پاؤں نکالیں اور مسجد میں رکھیں اور الٹا پاؤں اب مسجد میں رکھیں تو اس طرح دونوں سنتیں نب گئی اسی طرح جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو پہلے الٹا پاؤں نکالنا ہے اور پہننا سیدھا جوتا ہے تو پہلے الٹا پاؤں نکال کر چپل پر یا جوتی پر رکھ دیں پہنے دیں اب سیدھا پاؤں نکال کر جوتی میں ڈال لیں پھر الٹا پاؤں جوتی میں ڈال لیں تو اس طرح یہاں بھی دونوں سنتیں جو ہیں ان پر عمل ہو جائے گا اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز صلی اللہ علیہ وسلم محمد وسلم تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں آپ نے سنا کہ جوتا جو ہے کس انداز سے پہننا ہے اچھا ایک بات اور آپ توجہ میں رکھیں کہ جو مدنی منع ہیں وہ مدنی منوں والے ہی جوتے پہنیں گے بچے بچوں والے جوتے پہنیں گے اور جو مدنی منیاں ہیں وہ بچی والے جوتے پہنیں گی مدنی منوں والے یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ لڑکوں والے جوتے پہن لیے اور جو ہے مدنی منیا جو ہے لڑکوں والے پہن لیے اور جو مدنی منع ہیں وہ جو ہے وہ مدنی منی والے جوتے پہن رہے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے اسی طرح کپڑے بھی آپ کے الگ ہیں ان کے الگ ہیں اس طرح بال ہوتے ہیں مدنی منوں کے بال بڑے ہوں گے اور مدنی منوں کے بال جو ہے سنت کے مطابق ہوں گے چھوٹے بال رکھیں گے وہ بڑے بال نہیں رکھیں گے اسی طرح ہر چیز ایک الگ الگ ہے ہاں، تو آپ اس چیز کا بھی خیال رکھیں جوتوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض جوتے ایسے ہوتے ہیں جو مرد عورتوں میں مشترکہ چلتے ہیں تو اس کے اندر تو یہ معاملہ نہیں ہوگا جو وہ چلتے ہی لیکن جو نمایاں ہوں وہ تو نہیں پہننا بالکل وہ نہیں پہننا بلکہ واش روم ہے نا جی۔ اس میں بھی اگر مثال کے طور پہ مرد والا چپل ہے عورت والا چپل ہے تو دونوں چپلیں رکھنے چاہیے یا اپنے چپلیں پہن کر دیں اس طرح کی صورت واش روم میں بھی کرنی چاہیے کہ عادت ابھی سے بالکل سپریشن کی پڑے بلکہ بڑی پیاری روایت ہے جی۔ کسی نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ایک عورت مردوں کی طرح جوتے پہنتی ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مردانی عورتوں پر لانت فرمائی ہے صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی بہت مشہور کتاب ہے بہار شریعت اور دعوت اسلامی کے تو مدنی منو کو بھی بہار شریعت کا نام سنا ہوا ہوگا تو یہ بہار شریعت کو جو لکھنے والے عالم صاحب ہیں یہ ان کا نام ہے اور یہ اعلی حضرت کے خلیفہ بھی تھے بہت بڑی ہستی ہے انہوں نے یوں فرمایا یعنی عورتوں کو مردانہ جوتا نہیں پہننا چاہیے بلکہ وہ تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز ہوتا ہے فرق ہوتا ہے مرد اور عورتوں کا جیسے آپ نے بتایا لباس کے تعلق سے بالوں کے تعلق سے اور چیزوں سے علاج ہوتا ہے پرس جو ہے نا وہ عورتیں لیتی ہیں مرد نہیں لے رہے ہوتے اور ٹوپی جو ہے وہ مردوں نے رکھنی ہوتی ہے وہ عورتوں نے نہیں رکھنی ہوتی تو یہ والی چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہی سمجھ سکتا ہے کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ مرد کی ہوتی ہیں کون سی عورتوں کی ہوتی ہے تمام باتیں جن میں مردوں اور عورتوں کا امتیاز یعنی فرق ہوتا ہے ان میں ہر ایک کو دوسرے کی وضع اختیار کرنے یعنی نکالی کرنے سے ممانعت ہے نہ مرد عورت کی وضع یعنی طرز اختیار کریں گی نہ عورتیں مرد کی پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں اب پینٹ شرٹ ہے اب یہ دیکھ رہے بھائی یہ ہی ہے یا شی ہے یہ مدنی منا ہے یا مدنی منا چلو مدنی منا بھی بولے کیا بولے کہ یہ کیا ہے یہ بچہ ہے یا بچی ہے اب اس کو اس طرح بنا دیتے اس طرح کی چیزیں کر اچھا، لیتے ہیں ہوتا ہے وہ بچہ ہے لیکن بہت پیاری بچی ہے بولے نہیں بچہ ہے بچوں کا بہت پیاری بچی ہے بولے بچہ ہے بتانا پڑتا ہے بتائیں گے تو پتہ چلتا ہے ڈریسنگ کا فرق جب والدین اس عمر میں یہ رکھیں گے تو وہ آگے چل کر بھی یہی فرق ہوگا آج سے اس کو اس کی سوچ کے اس کے ڈریسز دیے جائیں ڈھیلے ڈالے ڈریس منی منی کو دیے جائیں کہ اس کی ابھی سے عادت بنے کیونکہ لازمی بات ہے یہ جیسے اب یہ چیزیں بعض چیزیں بچوں کی تربیت سے تعلق بچوں کے عمل کرنے کے تعلق سے والدین کی اس میں پارٹیسپیشن لازم ہے والدین کا دیکھنا نانا صاحب کا دیکھنا نانی نانی کا دیکھنا نانی نے شفقت سے آگا تو پینٹ شرٹ پہنا دی اپنی نواسی کو یہ کام جی یہ شفقت نہیں ہے یہ آپ تربیت کر کر اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اس کو کہتے تربیت معقوز الٹی تربیت یعنی آپ نے یوں سمجھیے کہ الٹا کام شروع کر دیا جس بچے کو آپ کو مدنی منی اس کو اسکارف پہنانا چاہیے تھا مدنی منا اس کو ٹوپی امامہ پہنانا چاہیے تھا ایک کو یوں بنا دیا ایک کو یوں کر دیا تو یہ کارٹون نہ بنائیں آپ اپنے مدنی منوں مدنی منوں کو ان کو نا مدینے کا منا ہی رہنے دیں ان کو کارٹون نہ بنایا جائے اور پرانے کپڑے نکل جاتے ہیں صحیح ہے نکلتے ہیں تو اب تو آپ بڑے ہو گئے جب آپ دیکھیں مدے اسلامی بہن وہ دیکھیں ہمارے امی نے یہ کپڑے پہنائے تھے کتنے پیارے پیارے سے مدی منا دیکھے اچھا یہ میرا چھوٹا سا امام بنایا تھا میرے وائٹ رنگ کا ایک سوٹ بنایا تھا تو کتنی پیاری بات ہے تو پرانے کپڑے دیکھیں تو اس کو بھی دیکھ کے خوشی ہو کہ یہ ہے تربیت کا انداز کس انداز سے جو مدنی منوں کی تربیت کرنی ہے مدنی منوں کی تربیت کرنی ہے اچھا ایک بات یہ ہے کہ کا یہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا ان کو چپل پہننے کا بہت شوق ہوتا ہے یعنی کہ آپ جب بازار چلے ہیں تو یہ چپل چاہیے یہی جوتا چاہیے یہی لوں گا اوقات وہ پاؤں میں آ بھی نہیں روتی ہے اوقات گھر میں مہمان وغیرہ آتے ہیں دوسرا کام بھی ہوتا ہے نا دوسرے کے سر پر پڑنا چاہیے تو شاید جس کام کے لیے چاہے گھر والے نا جوتا کھاؤ گے تو صحیح ہو جاؤ گے تو اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے اب یوں ہے کہ کام نہیں کرے تو باتیں بھی نہیں ہوں گی بھائی اب لیکن بچے ہیں یہ تو کرتے ہی ہے نا کیا کریں ان کو جتنا بھی سمجھائیں لیکن شاید سمجھانے سے کچھ تو اثر پڑتا ہوگا نا کچھ تو اس وقت تھوڑا بہت تو ذہن بنتا ہوگا نا لیکن اگر ہم ذہن بننا مشکل ہے ابھی تھوڑا ذہن بننا آسان ہے جی ہاں۔ ابھی وہ کنٹرول میں بھی سامنے جوتا نظر نہیں آ رہا وہ جوتا جب نظر آئے تو زیادہ پرابلم ہو سکتا ہے نا کہ اچھا دیکھیں میں آپ کو جو ہے اگر بازار لے کے جاؤں اچھا ہم بازار جائیں گے اس کو تو ذہن میں بھی نہیں تھا ہم بازار جائیں گے اچھا میں بازار لے کے جاؤں تو آپ ضد کریں گے نہیں نہیں میں ضد نہیں کروں گا وہ نیتیں ہو رہی ہیں نا میں ضد نہیں کروں گا اچھا میں جو دلاؤں گا آپ لے لیں گے ہاں میں لے لوں گا تو اگر آپ جانے سے پہلے کچھ اس قسم کی اگر تربیت کر دیں بولے چلو بدا چلتے ہیں آپ نے اس کوئی نیتیں کروائی نہیں کچھ باتیں طے نہیں ہوئی ہیں اور جب آپ لے کے گئے اور پھر اس نے کہا یہ چاہیے وہ چاہیے اور پھر آپ کی گنجائش بھی نہیں تھی آپ نہیں دلانا چاہتے تھے اب وہ آپ بتائیں بس اوقات چیزوں کا کام اور شارٹ کر لیں بس اوقات جو ہے موبائل بولے موبائل موبائل دے اور شارٹ کر امی ابو خود ہی جا کر لے کر آ کر دے دیں دے دیں ایسی کوئی عادت بنا لے ان کو بازار دکھانا ان کو بازار گھمانا او بس پھر تو پھر کی پھر ہی ہو جائے گی تو اچھا۔ اس کے لیے کوئی چیز آپ لے کر آنا شروع کرے ان کی پسند پر اگر آپ زیادہ چلیں گے تو شاید مشکلات زیادہ ہے بہت پیارا مدنی پھول دیا ہاں، آپ لا کر دیں شروع سے لیکن آپ کو کرنا پہلے دن سے یہ کام ہوگا اب آپ نے دس سال میں عادت خراب کر دی اس سے جو آپ کا جو دیگر بچے لائے ہوئے تھے وہ اچھے اچھے تھے اور آپ کا لایا ہوا تھا ہاں، ایسا چاہیے مجھے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ ہو جائے یہ بڑوں کے لیے پھول آپ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے اگر کوئی بچہ تھوڑا بہت ادھر ادھر ہو جائے تھوڑا سا اس کو کچھ کھلا دیا تھوڑا پیار کر دیا بیٹا بھی یہ کرے آ جائے گا کچھ اور بھی آ جائے گا وہ آ جائے گا یہ نہیں بولے کیونکہ نیت ہی نہیں ہے وہ دلانے کی ہاں۔ بیٹا اور بھی آ جائے گا آپ فکر نہیں کریں یہ چیز ہے اور دلانے کی تو نیت لازمی بات ہے آپ کی ہوگی اور دلا دیں گے آپ اور آ جائے گا بیٹا یہ کھائیں بیٹا یوں کریں بیٹا وہ کریں بچے پورے ہنڈریڈ پرسینٹ مطمئن ہوتے ہی نہیں ہیں تو تھوڑے بہت تو وہ مطمئن ہاں تو لازمی بات ہے ہر کوئی مطمئن آپ کر نہیں سکتے ہاں بد اخلاقی ڈانٹنا اور بلا وجہ بلا اجازت شری مارنے کی تو آپ کو اجازت ہی نہیں ہے یہ مارنا پیٹنا یہ چیز کرنے کی جگہ میٹھے انداز سے منع کرنے کی عادت بنائے دیکھیے بچہ جو ہے نا وہ پریشر قبول کرے گا والد کا بھائی جیب سے تو بگ ہی آنا ہے میری جیب سے تو آنا نہیں ہے تو وہ پریشر تو قبول کرے گا جی۔ اب آپ کا انداز میٹھا ہو جائے گا تو ترکیب اچھی بن جائے گی تو آپ کا خیر سلسلہ تو مدنی منوں کا چل رہا تھا ہم نے کہا ہمارے جیسے آدمی کو بیٹھا ہوا تو تھوڑے اما ابا کو بھی تھوڑے مدنی ہے کہ پیارے مدنی میں بسوں کا آپ نا بڑی بڑی چپلے پہن لیتے ہیں بڑے بڑے جوتے پہن لیتے ہیں اب اس کا جو آواز ہے آواز چلنے میں خود بھی ڈھب ڈھب ڈب ڈب جہاں گرے وہاں گرے کچھ پتا ہاں، نہیں یہ بھی ہے تو جوتے کی ایک تو آواز پیدا نہیں ہونی چاہیے اس کی جو آواز آ رہی ہے جوتے کی چلنے وقت آواز نہیں ہونا چاہیے یہ کب ہوگا کہ جب آپ کے سائز کی جو چپل ہوگی تو آپ اپنی چپلے پہنے بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد گئے اور آپ کو کہیں جانا تھا واش روم وغیرہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جو واش روم چلے گئے اس کی چپلے پہن کر بغیر اجازت یہ غلط کام کیا آپ نے اب جو آیا دوسرا اس نے کہا شاید میری چپلیں جو ہے وہ مسجد سے ادھر ادھر ہو گئی ہیں تو وہ باہر چلا گیا اب آپ نے تو لا کے رکھ دی اس کی چپلیں لیکن اصل مالک جو ہے وہ تو چلا گیا نا اب یہ رکھی ہی رہیں گی تو ایک منٹ کے لیے کیا ایک سیکنڈ کے لیے کیا آپ نے دوسرے کی چپل دیکھنی نہیں ہے آپ نے اپنی چپل جو ہے تھوڑی دور رکھی ہوئی اس کو لے کر آئیے اسی کو استعمال کیجیے تو کہیں پر بھی جائیں کسی گھر میں جائیں تو آپ نے اپنی ہی چیزوں کو استعمال کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں سنت کے مطابق جوتا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی ماں بھائی اب کیا دکھا رہے ہیں ہمارے مدنی مندر کے لیے آپ اگلے سلسلے کا انتظار کیجیے آپ کا وقت اب سے اختتام کی طرف جی ہاں وقت اختتام ہو گیا ہم ایک اور آپ کو پیارا سا مدنی گلدستہ دکھائیں گے اللہ زوجل ہمارے آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم مدنی مذاکرہ جاری جاری رہے رہے گا گا آج آپ نے خوبصورت سمندی گلدستہ بھی دکھانا ہے جی ہاں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ کسی جنگل میں چلا جا رہا ہے اتنے پیچھے آہٹ محسوس ہوئی مر کر دیکھا تو ایک خوفناک شیر اس کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے وہ گھبرا کر بھاگ کھڑا ہوا شیر بھی پیچھے دوڑا اتنے میں گہرا گڑا آڑے آ گیا اس نے گڑے میں جھانک کر دیکھا تو اندر ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا نظر آیا اب یہ بہت ڈرا کہ کرے تو کیا کرے آگے خطرناک سانپ ہے تو پیچھے خوفناک شیر اتنے میں اسے ایک درخت نظر آیا یہ اس کی ٹہنی سے لٹک گیا لیکن ایک نئی مصیبت کھڑی ہوگی وہ یہ کہ ایک سفید اور ایک سیاہ چوہا دونوں مل کر اس ٹہنی کی جڑ کو کتر رہے ہیں اب تو یہ بڑا گھبرایا کہ ان قریب یہ دونوں چوہے ٹہنی کاٹ ڈالیں گے اور میں گر جاؤں گا اور پھر شیر اور سانپ کا لکما بن جاؤں گا ابھی وہ اسی تردد میں تھا کہ اس کی نظر شہد کے چھتے پر پڑی اور وہ شہد پینے میں مشغول ہو گیا اور شہد کی لذت میں کچھ ایسا گم ہوا کہ نہ شیر و سانپ کا خوف رہا نہ ہی دونوں چوہوں کا ڈر اچانک ٹہنی جڑ سے کٹ گئی اور یہ دھڑام سے نیچے گرا شیر اس پر چھپٹا اور اس نے پھاڑ کر گڑھے میں گرا دیا اور سانپ اس کو نگل گیا پھر آنکھ کھل گئی وہ ہے ایشو و عشرت کا کوئی محل بھی جہاں تات میں ہر گھڑی ہو اجل بھی بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے مدنی چینل اور سوشل میڈیا کے ناظرین حقیقت میں دنیا کی لذتیں خواب کی طرح ہیں جو اس کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے وہ یقیناً غفلت کی نیند سویا ہوا ہے موت آنے پر وہ جاگ اٹھے گا بیان کردہ خواب میں جنگل سے مراد دنیا ہے خوفناک شیر موت ہے جو پیچھے لگی ہوئی ہے گڑھا قبر ہے جو آگے ہے وہ سانپ برے اعمال ہیں جو قبر میں ڈسیں گے اور دو سفید و سیاہ چوہے دن اور رات ہیں اور وہ ٹہنی زندگی ہے جسے وہ کاٹ رہے ہیں اور شہد کا چھتا دنیا کی فانی لذتیں ہیں جن میں مشغول ہو کر انسان شیر یعنی موت گڑا یعنی قبر سانپ یعنی سزائے اعمال بد اور سیاہ و سفید چوہوں یعنی دن اور رات کو بھول جاتا ہے مگر وہ دونوں چوہے یعنی دن اور رات مل کر اس کی زندگی کی شاخ کو برابر اترتے رہتے ہیں جو ہی اس کی مدت پوری ہوتی ہے وہ موت کا شکار ہو جاتا ہے حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا عالم فانی سے دھوکہ کھائے گا یہ منقش سانپ ہے دس جائے گا رہنا غافل یاد رکھ پچھتائے گا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ولا محمد